یہ سوال یہ کہ اللہ کے مرضیات کے حصول کا آسان طریقہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت کیا ہے اور ان تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اور پھر پہنچنے کے راستے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آسانی سے کس طرح پر ہم خدا بند قدس کی رضامندی کے راستوں کو حاصل کر سکتے ہیں نفزیات رب کیا ہے وہ راستہ جس راستے پر چل کر وہ کام جن کاموں کو اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اسے نظریات علاج کا راستہ کریں ہم ایک معنی میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضامندی کی چیزوں کو اور اپنی رضامندی کے جملہ راستوں کو منتوی کر دیا ہے گھیر دیا ہے اکٹھا کر دیا ہے جمع کر دیا ہے انبیاء علیہ السلام کے طریقوں میں اور پھر سب سے آخر میں ہمارے آقا سید محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عالیہ جو ہے یہ گویا کے اللہ کی نصیحات کا راستہ ہے جس نے کہ طریقہ عالیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیا گویا کہ اس نے اللہ کی نظریات کے راستے کو اپنا لیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو کام حاصل کر لیا اب اس کے آگے چل کر یہ دیکھنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عالیہ کیا ہے ہاں جی؟ اور اس کے حصول کے راستے کیا ہے دیکھو عام طور پر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی جو باتیں ہمیں بتائیں یا جو راستے سکھائے وہ صرف ظاہر سے متعلق ہے نبی جو دین دیتا ہے نبی جو طریقہ بتاتا ہے وہ صرف ظاہر نہیں ہوتا ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی ہوتا ہے یعنی نبی کا طریقہ ظاہر و باطن کا جامع ہوتا ہے جس طور پر نبی ظاہر کی باتیں بتاتا ہے معاشرت بتاتا ہے اخلاق بتاتا ہے معاملات بتاتا ہے عبادات بتاتا ہے گھر کے رہن سہن کا طریقہ بتاتا ہے اور زندگی کی ظاہری زندگی کے جزو کل کے ایک ایک ذرے کو بتا دیتا ہے اسی طور بلکہ اس سے بڑھ کر نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے ایک ایک ریشے کے سنوارنے کی کہ دستور العمل کو انسانوں کے حوالے کر دیتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو تمہارا دل اگر سنور گیا تو تمہارا جسم سمرے گا اور اگر تمہارا دل نہیں سمرا تو تمہارا جسم نہیں سنور سکتا اندیا کی دعوت اندیا کے طریقے اور اندیا علیہ السلام کے دین کی بنیاد دل پر ہوتی ہے نہ کہ جسم پر ان کی بنیاد اٹھتی ہے دل سے ان کی بنیاد جسم سے نہیں اٹھتی وہ پہلے دل کو بناتے ہیں پھر جسم کو بناتے ہیں وہ پہلے دلوں کو سنوارتے ہیں پھر جسموں کو سنوارتے ہیں ان کی دعوت کا مقصود دلوں کا سنوار ہے نہ صرف جسموں کا سوار اس معنی میں ہم یوں کہیں گے کہ مرضیات الہیہ جو ہیں وہ صرف نبی کے ظاہری طریقوں کے ساتھ متعلق نہیں ہیں بلکہ ظاہری طریقے بھی مرضیات الہیہ میں آ جاتے ہیں اور باطنی جتنے بھی ترک ہیں اندر کے جتنے بھی حالات ہیں انسان کی روح انسان کا دل اور اس کے متعلق جتنے بھی احکام ہیں یہ سب کے سب ان کے ان کے جو سنوارنے کے طریقے ہوں گے وہ مرضیات الہیہ میں ہوں گے ہم ایک فکرے میں یا ایک جملے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن کو اپنا لینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اعمال اور آپ کے قلبی اور روحانی اعمال و قوائف و حالات اور کیفیتوں کو اور عقیدوں کو کلی طور پر لے لینا اللہ کی مرضیات کو لے لینا تو اب کیا ہوا کہ اللہ کی رضامندی کا راستہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور آپ کا راستہ آپ کے ظاہر کا بھی راستہ اور آپ کے باطن کا بھی راستہ ان دونوں راستوں پر ہم نے چلنا ہے آپ کے ظاہر کو بھی اپنانا ہے اور آپ کے باطن کو بھی اپنانا ہے اگر سب ظاہر کی طرف ہم آئیں گے اور باطن کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم یوں کہیں گے کہ نبی پاک کے ہم نے طریقے کو کامل نہیں اپنایا بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ظاہر کا عمل کتنا ہی اچھا کتنا ہی خوبصورت ہو کتنا ہی پاکیزہ ہو اور ظاہر میں کتنا ہی چمکتا اور دمکتا ہو لیکن اگر اس کے باطن کی نیت درست نہیں ہے تو وہ عمل ایک توڑی نہیں وہ کامل وہ عمل دلوانے والا نہیں ہے بلکہ پکڑانے والا ہے اس لحاظ سے کیا ہوگا کہ ہمیں دلوں کی اصلاح جو ہے وہ اول درجے میں اپنانی پڑے گی لینی پڑے گی اور اس کے لیے ہمیں راستوں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کون سے راستے ہیں جن راستوں پر چل کر ہم اپنی اصلاح کامل کر سکتے ہیں اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد اگلی بات جو چلتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو وہ کون سے موانے ہیں وہ کون سی مشکلات ہیں وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جن رکاوٹوں کی بنا پر ہمارے لیے دین کا راستہ کھوٹا ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے ہم اس پر نہیں چل پاتے بلکہ دوسری راہوں کو اختیار کر لیتے ہیں اور دین کا راستہ ہم سے نکل جاتا ہے حالانکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان و یقین ہے اور میں تو یوں کہوں کہ کمزور سے کمزور ایمان والے مسلمان کا بھی یہ یقین ہے کہ میرے دین و دنیا کی خیر جو ہے وہ دین میں ہے دین کے راستے میں ہے ایمان کے راستے میں ہے حضرال لسن کے طریقے میں ہے کمزور سے کمزور عقیدے والا شخص جو ہے اس کا بھی یہی عقیدہ ہوگا اور اس کا بھی یہی ایمان ہوگا اب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ باوجود اس عقیدے کے ہونے کے باوجود اس طلب کے ہونے کی کیا وجہ ہے کہ ہمارا قدم ادھر نہیں اٹھتا جانا چاہتے ہیں مدینے کی طرف اور قدم اٹھتا ہے یورپ کی طرف جانا چاہتے ہیں مکے کی طرف اور قدم اٹھتے ہیں واشنگٹن اور ماسکو کی طرف کیا وجہ سب سے دوستو پہلی بات جو ہے اور پہلا سبب اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے راستے کو کلیتن طے نہیں کیا متعین نہیں کیا کسی چیز تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے ہاں جی کہ انسان ٹھان لے کہ میں نے اسے ہر حال میں حاصل کرنا ہے جب تک کہ تم کسی چیز کو طے نہیں کر لو گے ٹھان نہیں لو گے پورے پختہ عظیمت و ارادے سے طے نہیں کر لو گے کہ بھائی ہم نے اس طریقے کو حاصل کرنا ہے اس وقت تک ہم اس راستے پر نہیں چل سکتے اب تھان لینے کے بعد آپ نے طے تو کر لیا کہ میں نے طریقہ محمدیہ کو اس کے جزو میں اپنانا ہے اس کے ظاہر کو بھی لینا ہے اس کے باطن کو بھی لینا ہے اور حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات عالیہ کو کل یتن اپنا کر آپ والی زندگی میری زندگی کا مقصد ہوگی اور اسی زندگی پر میں چلوں گا یہ تو آپ نے ٹھان لیا اب اس جب ٹھان لیا تو اس کے بعد کے جو راستے ہیں ان میں ہمیں جو مغانے پیش آتے ہیں اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے موانے ہیں وہ کون سے موانے ہیں وہ کون سی مشکلات ہیں جن مغانے اور مشکلات کی وجہ سے یہ راستہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا دوستو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ کی حکمت ہے اس کا دستور ہے جیسے اللہ کی مخلوق کے ہر حصے کے پلنے کے پھلنے کے پھولنے کے اور ترقی کرنے کے علیحدہ علیحدہ ترک طریقے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں درخت اپنی نوعیت سے پھلتا پھولتا ہے حیوانات اپنے طریقوں سے پھلتے پھولتے ہیں انسان اپنے طریقے سے بھرتا پھلتا پھولتا ہے اسی طور پر دوستو انسان کے سمجھنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی خاص خاص ہیں اور اس کی تربیت کی نہج بھی جو ہے وہ جملہ مخلوق جتنی بھی باقی مخلوقیں ہیں ان سب سے ہے ہم نہ تو فرشتے ہیں اور نہ ہم کلیتن حیوانات ہیں نہ ہم جمادات میں سے ہیں اور نہ ہم اور کسی مخلوق میں سے ہیں بلکہ ہم انسان ہیں اور انسانوں کا مستقل ایک سلوک ہے انسانوں کا مستقل ایک سلوک ہے سلوک کسے کہتے ہیں چلنا خدا کے راستے پر چلنا سلوک کا لفظ مانا چلنے کا ہے یہاں مراد یہ ہوتی ہے اللہ کی راہ پر چلنا اللہ کے راستے پر اختیار کرنا تو انسانوں کا سلوک جو ہے مستقل ایک سلوک ہے مستقل ایک طریقہ ہے یہ نہ تو فرشتوں کی طرح ترقیات کو پا سکتا ہے نہ دوسری کسی مخلوق کی طرح کر سکتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ مقرر کیا ہے اگر اس طریقے کی حقیقت اور لنگ کو ہم جان جائیں تو اس کے بعد ہمارے لیے آگے بڑھنا آسان ہے وہ کیا دوستو میں اختصار کے ساتھ اس بات کو عرض کروں گا ہائے فرشتے ہم سے پہلے تھے اور فرشتے جو تھے ان وہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق تھے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبات کو نہیں رکھا تھا نفسانی چاہتوں کو نہیں رکھا تھا خواہشات نفسانیہ کو نہیں رکھا تھا وہ بس ایک ایسی مخلوق تھے جو کہ ہر حال میں ہر آن میں ہر صورت میں منتظر رہتی ہے حکم الہی کی کہ اللہ کا حکم ہو تو میں کر دوں یا یوں کہیے کہ ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے کہ یہ بجلی کی چیزیں ہوتی ہیں بجلی کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جس پر کرنٹ چھوڑ دیا جائے ان کا تعلق کرنٹ کے ساتھ ہو جائے تو جس چیز پنکھا ہے تو پنکھے کے طور پر چلنا شروع کر دے گا لائٹ ہے تو وہ لائٹ کے طور پر روشن ہو جائے گی بجلی کی استری ہے تو وہ اس طور پر چلنا شروع کر دے گی یعنی آٹومیٹیکلی ایک چیز ان میں آتی ہے وجود میں اس کرنٹ کے ذریعے سے تو وہ عمل کرنا شروع کر دیتے اسی طور پر فرشتوں کی نوعیت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی چیز کے طے کرنے والے نہیں ان کے اندر اختیار نہیں ان کے اندر موانے نہیں حکم الہی کو لیتے ہیں اور جس وقت لیتے ہیں تو بس ان کا عمل یہ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے یا فلون نماز جو بھی انہیں حکم دے دیا جاتا ہے وہ فوراً کر گزرتا ہے اس کے مقابل میں انسان کی نوعیت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کے سلوک کا راستہ دوسرا متعین ہے وہ راستہ کیا تھا وہ راستہ انسان کا یہ تھا کہ انسان مرانے کے باوجود رکاوٹوں کے باوجود خدا تک پہنچے جتنی رکاوٹیں ہوں گی اور انہیں طے کرے گا ان رکاوٹوں کے بعد اگر وہ خدا تک پہنچے گا تو اس کے درجات نہیں زیادہ بلند حدیث میں آتا ہے ان روکا قدر نہ سکے اگر کو ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے دوڑا کرتے تھے پتہ نہیں آپ بھی دوڑے ہوں گے یعنی نہیں ہر ڈر ریس کہتے تھے اس زمانے میں ہمارے زمانے میں راستے میں رکاوٹیں ڈال دیتے تھے اور رکاوٹوں کو کہیں وہ رکھ دیا ہے کرسی رکھ دی ہے کہیں پلنگ رکھ دیا ہے کہیں گڑھا ڈال دیا ہے اور اسے دو سو بیس گز کی ریس ہوتی تھی اسے دوڑ کر پورا کرو اب رکاوٹوں کے ساتھ جو کہ ریس ہے اس میں مشکلات ہیں سیدھے راستے پر چلنے میں اتنی مشکلات نہیں اسی طور پر ہمارے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مشکلات کو رکھا اور مشکلات کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو تھی وہ ہمارے اندر ہماری ذات کے اندر ایک چیز اللہ نے پیدا کر دی اور وہ چیز کیا تھی جسے ہم نفس کہتے ہیں جسے ہم نفس کہتے ہیں اور یہ نفس جو ہے یہ نفس سب سے پہلے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات کے لحاظ سے اس کی خلقت تو اس وقت پر ہے کہ یہ اللہ کے اس کی چاہتے اور اس کی اٹھانے اور اس کی امنگیں اور اس کی خواہشیں جو ہیں آحسام کے خلاف میں جاتی ہیں نفس جو ہے وہ حکموں کے خلاف میں چلتا ہے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کے نفسوں میں قرآن نے کہا وبا نفسی ان نفس مارتم بسو اللہ رحم ربی نفس جو ہے اس کی اٹھان ہے شرارت کی طرف یہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے تو پہلی رکاوٹ تو تمہارے جسم کے اندر اللہ تبارک مطالعہ نے یہ رکھ دی کہ تمہارے اندر نفس ڈال دیا اچھا دوسری رکاوٹ یہ ڈال دی کہ اللہ تبارک مطالعہ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا اور پہلے دن سے جبکہ تمہاری خلکت کا تمہاری مخلوق تمہارے خلیفہ بننے کا اعلان تھا اسی دن سے اس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو گئی یعنی شیاتی ابلیس اور اس کی ضروریات اور جس نے یہ طے کر لیا ہے کہ تمہیں بہکانے کے لیے آئے گی تمہارے آگے سے بھی تمہارے پیچھے سے بھی اوپر سے بھی نیچے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی اور تمہیں بہکا کر رکھے اور صرف یہ نہیں کہ وہ اکیلا ابلیس خود آئے گا بلکہ اجلی ہی دہشت کا وریلے لے گا کا وریلے لے گا میں شارف ان سے لمبا اولاد ہر طریقے سے تمہیں بہتانے کی کوشش ہر طریقے سے بہتانے کی کوشش کر ٹھیک ہے ہر طریقے اور دوسرا جو ہے دشمن یہ تمہارے ساتھ بول اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہے کہ تمہاری آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے تمہیں دنیا میں بھیجا اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر نفس رکھا اور آگے تمام عالم میں ایسی چیزیں رکھنی جو تمہارے نفس کو کھینچتی پورے عالم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھچائے والی تمہارے دل کے کھینچنے والی تمہارے نفس کو اپنے میں کھینچ لینے والی اور لبھا دینے والی اور بچلا دینے والی اور پھسلا دینے والی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سنگا جن نہ شافات امین من النساء والبنین

ہر چیز میں ڈال دی ہے ہر چیز میں بچلانے کی کیفیت رکھ دی ہے عورتیں ہوں بیٹے ہوئے کھیتی ہوئی کھیتی باڑی ہوئی گھوڑے ہوئے اور اسی طور پر بیٹے ہوئے اولاد جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی دنیاوی چیزیں ہیں بتائے دنیاوی یہ سب سب تمہیں لبھانے والی ہیں تمہیں بچلانے والی دو ایک تو باہر کا کھینچاؤ اور ایک اندر کی کشش ایک طرف سے کوشش ایک طرف سے کشش دونوں کوشش اور کشش مل کر انسان کا ستیہ نات کرتے لیکن اس میں ایک چیز ہے اور اس چیز کو دیکھو اگر تم قابو میں لاؤ گے تو اگلا معاملہ سمجھ میں آئے گا انسان باہر سے گمراہ نہیں ہوتا انسان اپنے اندر سے گمراہ ہوتا اپنے اندر سے گمراہ ہوتا انسان کو باہر کا دشمن نہیں مارتا انسان کو اس کے گھر کا دشمن مارتا انسان بیٹھتا نہیں باہر کے دشمنوں سے بلکہ اسے جو خراب کرتا ہے اس کا نفس ہے اس کے اندر کا گھر کا بھیڑی لنکا ڈالے ہاں، اسے برباد کرے تو اس کا نفس کرے ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی محمد حسن صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی تو انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا واقعہ بیان فرمایا کہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا اور یہ نوعیت تھی کہ حضرت تھانے رحمۃ اللہ علیہ صبح کچھ چہل قدمی کے لیے نکلا کرتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ صبح کچھ چہ قدمی کے لیے نکلا کرتے تھے تو یہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں یہ اتنے اوقات کو بھی ضائع نہیں کیا کرتے یہ اتنے اوقات کو بھی ضائع نہیں کیا کرتے اس وقت یہ چہ قدمی کے دوران میں زبانی جو تھی پنج پڑھایا کرتے تھے اس کا مطلب بیان کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو حضرت نے یہ اطار کا جو ہے اس میں اطار نامہ ہے پنجگنج میں اطار نامے کے اس شیر کی شرح کرنے شروع کی کہ نفس شاطا زد کریما راہ من نفس شاطا زد کریما راہ من رحمتت باشد شفاعت خواہ من فرمایا کہ دیکھو اطار نے کہا ہے کہ اے اللہ نفس نے اور شیطان نے میری راہ کو کھوٹا کر دیا میری راہ کو مار دیا تیرے تک پہنچنے کی جو راہ تھی وہ خراب ہوئی نفس کی وجہ سے اور شیطان کی طرف سے ورنہ تیری رحمت تو یہ چاہتی تھی کہ وہ میری شفاعت کی صورت میں پیدا کر دے اور میں تیری رات تک پہنچ جاؤں مجھے خراب کیا تو نفس شیطان نے کیا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اتار جو ہیں ایک طرف تو بہت بڑے محقق صوفی ہیں اور دوسری طرف قادر الکلام شاہر ہیں انہوں نے شیطان کو کیوں بعد میں کیا اور نفس کو پہلے کیوں کیا یہ الفاظ کا آگے پیچھے کرنا جو ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ بس وہ شعری ضرورت کے لیے کر دیا انہوں نے جیسے کیا تو وجہ یہ ہے کہ شیطان کو بھی اگر گمراہ کیا ہے تو شیطان کے نفس نے کیا ہے شیطان میں نفس نہ ہوتا تو شیطان گمراہ نہ ہوتا اور تم جو گمراہ ہوتے ہو تو تم بھی اپنے نفس کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہو شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتے یہاں تک تو حضرت کی بات تھی میں اگر کروں یہی چیز ہے کہ قیامت کے دن شیطان کہے گا فلا تلوم ولومن فسا دیکھو مجھے ملامت نہ کرو اپنے نقصوں کو ملامت کرو میں تو تم چور بھی نہیں تھا میں تو تمہارا داروگا نہیں تھا میں تو تمہیں گردن پکڑ کر تو تم سے عمل نہیں کرواتا تھا میں تو بس ایک تھوڑا سا وشوشا تمہارے دل میں تازہ کر دیا وشوشا کو ڈالتا تھا جماتا میں نہیں تھا وشوشا ڈالنا شیطان کا کام جمانا تمہارا کام جس سے جو آتا ہے وہ شیطان سے آتا ہے اور انسان پھر اسے لاتا ہے پھر انسان سے جماتا ہے اور پھر جمانے کے بعد اس کے اندر بچے خود یہ نکالتا ہے پھر اسے عمل تک پہنچاتا ہے اسے عمل تک پہنچاتا ہے اور شیطان نے تو تھوڑا سا جھٹکا دیا تھا یہ اس نے تھوڑا سا جھٹکا دیا یہ دس قدم آگے جا گرا تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ نفس کی وجہ سے ہوتا ہے تو آخر میں بات آ کر پہنچی کس تک بات پہنچی تیری جوانی تک بات آئی کس طرح آئی نفس پر آئی آخر بات پہنچی کس پر پہنچی نفس پر نفس کو قابو کرو تمام معاملہ طرح ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مطلب فرمانے لگے ہائے فرمایا ایک قدم نفس پر رکھو دوسرا قدم منزل پر رکھو حضرت نے یہ آیت پڑی مقام رب ہی و ہے بس وہ جو شخص خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہاں، اور اپنے نفس کو بچایا اس نے اپنی چاہتے نفس سے بس اس کا ٹھکانا شخص خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہاں، اور اپنے نفس کو بچایا اس نے اپنی چاہتے نفس سے بس اس کا ٹھکانا کیا سیتا جن خدا کا یقین ہو تو نفس کو بچا گنہ سے کیا ہوگا سیدھے جنت اب اس کے لیے پھر آگے وہ کیا ہے کہ نفس بچے کیسے دیکھو اس میں اللہ تبارک نے ایک اشارہ بھی کر دیا یا ایک بات پہلے میں کہہ دوں پھر آگے چلتا حضرت بھائی عزیز بستانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ خواب نے اللہ کی تجلی دیکھی بہت بہت بزرگ دیکھی ہوگی دیکھی ہوگی دیکھنے والا جانے اللہ میاں کو خواب میں دیکھا اللہ میاں سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ میاں تو اس تک پہنچنے کا سب سے چھوٹا راستہ کون سا ہے اللہ میاں نے کہا اے دا نفس کا فتح نفس کو چھوڑ دو سیدھا چلا یہ نفس کا کتا جب تک ہوتا ہے کابو میں دخل نہیں ہوتا ہری میں کبریا میں داخلہ جو ہوتا ہے خدا کے تعلقات ہمارے خط میں جو ہوتا ہے تو نفس اپنی شرارتوں سے کے ساتھ نہیں ہوتا انسان کے نفس کو چھوڑو گے تو آگے آؤ گے ورنہ نفس کو کے ساتھ لے کر آگے بڑھنا نہیں سمجھا بھائی تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اب نفس کے سدھارنے کے لیے ابتدا میں ایک چیز بتا دی اور وہ کیا بتائی وہ اما من خاف مقام رد انا خاص مقام رکھتے یعنی اس نے بتا دیا ہے طریقہ مست اگر تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تمہیں خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ہر آن تم پر چھائے رہے اور خشیت خدا بندی تم پر تاری ہو جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا کی خشیت والا حال تمہیں تمہارے نفس کو گناہوں سے بچا دے گا جو خدا سے ڈرتا ہے اور دائمن ڈرتا ہے ہر حال میں ڈرتا ہے وہ گناہ گناہ کی طرف نہیں آیا دیکھو گناہ دو وجہ سے ہوتا ہے گناہ دو وجہ سے ہوتا ہے ایک خدا سے بے خوفی اور ایک نفس کی نفس کو رغبت کسی چیز کی طرف ہو جاتی ہے کشش ہو جاتی ہے مزہ آ جاتا ہے نا تو اس مزہ کے لیے ادھر بڑھتا ہے اسے رغبت کہہ لیجیے اسے رغبت کہہ لیجیے الہیہ کا نہ ہونا خوف الہیہ کا نہ ہونا ہے ہاں جی اور چاہت نقصانیہ کا ہو جانا بس یہ دو چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو گناہ ہو جاتا ہے اب اس کے روکنے کے لیے کیا چیز فرمائی حضرت خدا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہائے اللہ من خشیتی کا بہی بیننا و بین سیخ اے اللہ تیری خشیت میں سے وہ چیز کیا اے اللہ میں تیری وہ خشیت چاہتا ہوں جو کہ حائل ہو جائے ہاں؟ ہمارے درمیان اور تیرے گناہوں کے درمیان جو حائل ہو جائے ہمارے درمیان ہاں؟ اور ہمارے تیرے گناہوں کے درمیان یعنی معصیت سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے کون سی فصیل ہے جس کے ذریعے سے ہم بچ جائیں گے کون سی دیوار ہے کون سی رکاوٹ ہے وہ خشیت علاج اللہ کا خوف ہاں؟ ورنہ گناہ جو ہے یہ انسان کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے اور دیکھو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ شبد کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کی مدد دینی کیا نا تو قرآن میں بھی آتا ہے ایک دعا ہے دعا کیا ہے کہ بلکہ یوں ہے کہ یوں فرمایا وسطین صبر وسلح اللہ سے مدد کیا ہو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اور شراب کے معنی دعا کے بھی بعد لوگوں نے لیے جی، ہاں جی، دعا کے بھی لیے ہیں یعنی اللہ سے جب تم مدد چاہو گے اپنی اصلاح کے لیے تو ایک کو صبر کو اختیار کرنا پڑے گا اور صبر کے کیا معنی ہوں گے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے نفس کی چاہت کو روک کر خدا کے حکم پر چل دینا اپنی چاہت نفس کو روکنا اور خدا پر چلنا یہ بات ہے اب یہی چیز جو ہے یہی کڑی ہاتھ میں نہیں آتی یہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی چاہت نفس کو روکو خدا کی خشیت کو پیدا کر لو بھائی کریں تو کیسے کریں خوف خدا ہے نہیں خشیت ربانی ہے نہیں ہاں، صبر کا مادہ ہے نہیں تو کیسے نیکی کی کریں تم تو کہتے ہو چوہوں نے وہ جو مجلس میں چارج تھی کہ جا کے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے تو باندھے کون اب اصل چیز جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ طریقہ بتا دو کہ ہاں جی، خشیت ربانی سے ہاں، اور سب سے آسان پر چلنا آسان ہو جائے گا نہیں بھائی اس کے حصول کا کیا طریقہ خدا کی خشیت کیسے میسر آ جائے خدا کا خوف کیسے میسر آئے اور خدا کے خوف کے ساتھ دوسری چیز یہ کہ اپنے نفس کو روکنا کیسے میسر آ جائے اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوگی اور یہ دو چیزیں قابو میں آ جائیں تو بات جو ہے آگے آ جائے پہلی بات جو ہے وہ کیا آئے انہوں نے پوچھا تھا کہ مرضیات الہیہ مرضیات الہیہ کا علم صحیح ہو کہ میاں راضی کس چیز سے ہوتے ہیں ایک تو میں اپنے دل کو راضی کرتا ہوں چاہے تو نفس کو پورا کرتا ہوں اور میرا نفس مجھے یوں سجھاتا ہے کہ سب خدا راضی ہو رہا ہے دیکھو بدت میں اور سنت میں سب یہ ہوتا ہے کہ بدت ہی جو ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو راضی کرتا ہے اور شیطان اسے یہ بتاتا ہے کہ تو اس خدا کو راضی کر رہا ہے اور سنت میں یہ ہوتا ہے کہ سنت سے سچ مچ خدا راضی ہوتا اس بنا پر سنت کے چلنے میں کچھ نہ کچھ نفس کو گرانی ہوتی ہے کیونکہ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ علیہ وسلم نے خودفتی جنمت و متا ہے جنت کی راہ جو ہے وہ نفس کی گرانیوں کے راستے سے ڈھانپ دی گئی جو قدم بھی تم جنت کی طرف اٹھاؤ گے تمہارے نفس پر کوئی نہ کوئی بار آئے گا تنگی آئے گی رکاوٹ آئے گی آستان کا رستہ ہے اور آستان کا رستہ رکاوٹوں کا رستہ ہے چاہتوں کے خلاف ہے دیکھو ایک بات تو موٹی سمجھ جتنے بھی احکام الہیہ ہیں وہ نفس کے خلاف ہیں چاہت نفسانیہ جتنے بھی چاہتے ہیں تمہاری شہوات و خواہشات یہ سب کے سب حکم کے خلاف کرواتے ہوئی ہیں حکم خدا بندی اس کے خلاف میں آئے گا تمہارے نس پر زد پڑے گی تمہارے نس کو چوٹ لگے گی تمہیں نفس کو روکنا پڑے گا اب اس نفس کے روکنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا راستہ مل جائے نا ہاں، ایسی بات معلوم ہو جائے کہ یہ سد جائے اسلام میں یہ بات بھی نہیں کہ تم نفس کو قتل کر دو کو کچل ڈالو دوسرے لوگوں کے ہاں بدھ مت کے ہاں ہندوؤں کے ہاں نفس کشی جو ہے نا وہ کمال سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں نفس نفس کشی نہیں ہے ہمارے ہاں نفس کشی ہے نفس کو کھینچ کر رکھو اس کے منہ میں لگام دو اسے مارو نہیں چارہ دو اچھا دو خوب کھلاؤ خوب پلاؤ لیکن کام کراؤ اس سے سیدھا کام کراؤ غلط طریقے پر چلنے لگے تو پپل لگاؤ یعنی نفس کو سدھانا مقصود ہے نفس کو مارنا مقصود نہیں نفس کو نبی پاک وسلم کے طریقے پر لانا مقصود ہے ہاں بھائی تو اب نفس سدھے گا کیسے نفس راہ پر کیسے آئے گا اس کے لیے نفس کو آپ نے دو چیزیں بتانی نفس جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ نفس کی اٹھان جو ہے احکام الہیہ کے خلاف خلاف کی چیزوں کی چاہتوں میں ہے تو گویا اس معنی میں ہم یوں کہیں کہ نفس جو ہے ایک معنی میں سفیا نے کہا کہ نفس ابلن کافر ہے نفس جو ہے یہ اول انکاشر ہے یہ کشف کی رخ پر ہے خدا کی ذات کا اگر کولن انکار نہیں کرتا عقیدت انکار نہیں کرتا لیکن اس کا عمل جو ہے وہ خدا سب سے پہلے نفس کو دکھانا پڑے گا بتانا پڑے گا کہ دیکھ تو جس خدا کے انکار پر زندگی گزار رہا ہے خدا سے انکار پر تیرا فائدہ نہیں ہوگا تو خود جلے گا تو خود خراب ہوگا تو سب سے پہلی اسٹیج جو ہے وہ کیا ہے نفس کے اسلام کی ہے ہم تو مسلمان ہو گئے میں بھی نمازی تو بھی نمازی دل تیرا ہے نہ مومن نہ میرا ہے نہ ہمارا نفس جو ہے ابھی اسٹیج پر نہیں آیا اس مقام پر نہیں آیا جسے کہ اسلام کے اسٹیج کہتے ہیں ہمارا نفس نسل مسلمہ نہیں ہے گردن میں ہادن والا نفس نہیں ہے ہمارا دیکھو حضور انور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز میں بھی ہر سجدے میں یوں کہا کرتے تھے اللہ انی اسلم تو نفسی اللہ لکا اسلم تیرے آگے میں اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں اسلام کو قبول کر رہا ہوں یعنی اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں اسلام کی حقیقت کو لے رہا ہوں اور اسلام کی حقیقت کیا ہے گردن برتا اپنے ہاتھ گردن کو ڈال دینا حکم خدا بندی کے لیے اور جب نبی پاک سے رات کو سوتے تھے نا ہاں، تو سونے سے پیش پر جو دعا پڑھتے تھے اس کا پہلا لفظ یہ تھا اللہ اسلم تو نفس ہی ہاں، لئی اے اللہ میں اپنے نفس کو تیرے سے پوچھ کرتا ہوں تیرے آگے ڈال دے ہاں، تو نفس کا خدا کے احکام کے ڈال پہلے آگے ڈال دینا یہ سب سے بڑی بات ہے لیکن یہ آئے گی کیا وہی بات آئے گی کیا اس کے لیے دیکھو میں رات بھی کیا تھا بنیاد کے درجے میں دو چیزیں ہیں اگر یہ دو چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو انسان کا نفس بھی منقاد ہو جائے اور انسان کے لیے راہ پدا بندی پر چلنا آسان ہو جائے ایک علم صحیح اور ایک عظمت الہی ایک اللہ کی بڑائی ایک اللہ کی عظمت آ جائے ایک علم صحیح آ جائے عمل کا دروازہ اس وقت کھل جاتا ہے جس وقت کے علم کے آنے کے ساتھ اللہ کی عظمت بھی آ جائے علم آئے اور عظمت الہیہ نہ آئے تو عمل کا دروازہ نہیں کھلتا جتنی کتابیں پڑھ لو جتنی کتابیں پڑھ لو پانچ کروڑ پچہتر ہزار کتابیں پڑھ لو اور بڑی سے بڑی کتابیں پڑھ لو لیکن اگر ان کتابوں کے ساتھ تمہارے اندر الہیہ کا وعدہ پیدا نہیں ہوتا ہو کر بندی نہیں آتا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ایک قدم بھی نیکی والے راستے پر نہیں چل سکتے اس لیے کہا نا شادی نے ان میں کہ رائے حق میں نمایاد در بتا لتا شادی بشو نقش دئی بات غیر کے نقش کو دل سے مٹا دے وہ جو تجھے خدا کا راستہ نہ بتائے وہ سب باتیں اور اسی کے متعلق مولانا نے بھی فرمایا اور کھل کر فرمایا ست کتاب درنار فرزا دلدار یہ کیا بات ہے دلدار کی طرف کیوں کیا جائے عظمت رب کا دروازہ جب تک نہیں کھلتا عمل کا دروازہ نہیں کھلا کرتا دیکھو قرآن کریم میں اکثر صورتوں سے کے کئی صورتوں کے شروع میں جب آتا ہے نا تو اللہ تبارک بارک سورت کی یوں کر دیتے ہیں تنظیم اللہ لذیذ پہلے یہ بتاتے ہیں کہ اترنا کس کی طرف سے ہے کس کی بات سن رہے ہو کس کی صورت ہے اس کی طرف دیکھو پہلے جو سن رہے ہو سننے سے پہلے جو سنانے والا ہے جس نے اتارا ہے اسے پہلے دیکھو اترے ہوئے سے پہلے پہلے خدا پر نگاہ جائے پھر خدا کی کتاب پر جائے پہلے خدا پر نگاہ جائے پھر خدا کے حکم پر جائے پہلے خدا پر جائے پھر خدا کے علم پر جائے تو جب خدا پر پہلے نگاہ جائے گی اور اس کے بعد علم پر آئے گی اس کے بعد حکم پر آئے گی تو آپ عمل سے کرنے والے ہوں گے ہاں؟ ایک ایک زبردست حاکم کے سامنے جو کہ قوت والا بھی ہو اقتدار والا بھی ہو اور ہر طرح پھر اس کے سامنے بھی جانا ہو اور بات بات کا اس کا جواب دینا ہو اور اس کی حاضری اور نازری کا یقین ہو تو انسان گناہ نہیں کیا اس کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کیا کرتا ہم پر حکم کا چلنا کیوں مشکل ہو گیا بے کیوں ہو گیا ہم نے عظمت الہیہ دی علم ہے یہ بات نہیں ہے تو علم نہیں ہے علم ہے لیکن عظمت نہیں اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ علم کی جان اپنے اندر تارا دیکھو میرے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تم سب سے زیادہ اللہ کا جاننے والا ہوں اور اسی بنا پر تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں جتنا علم الہی آتا ہے اتنی خشیت الہی آتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ علم الہی آتا جائے اور خشیت الہی نہ آئے اسی بنا پر قرآن نے کہا ان یکش اللہ یکش اللہ عباد ہل علما اللہ تعالیٰ سے تو حقیقت وہی لوگ ڈرتے ہیں جو سچ مچ کے عالم ہوتے ہیں علم آئے گا تو خشیت آئے گی اور اگر خشیت والا اللہ سے ڈرنے والا کوئی شخص نہیں اور وہ علم کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم یوں کہیں کہ کہ وہاں الفاظ علم ہے حقیقت علم نہیں وہاں دعوی علم ہے دلیل علم ہے وہاں وہ علم نہیں جو کہ ربانی علم ہو الفاظ کا علم ہوگا ہاں، کتابوں کا علم ہوگا لیکن کتاب والے کا علم نہیں کتاب والے کا جب علم آئے گا تو اس کے اندر خشیت آئے گی خدا کا خوف آئے گا خدا کی طرف بڑھنا آئے گا خدا کی مارے حق کا لینا آئے گا خدا کے حکموں پر چلنا آئے گا خدا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا آئے گا اپنی زندگی کے رخ کو بدل دینا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ ان آتا جائے اور ہم تخت مسنا سب بات جمبد نہ جمبد گل محمد والی بات نہیں ہوگی یہاں تو ان میں ربانی کا ایک قطرہ آتا ہے تو انسان کے اندر کو پھینک دیتا ہے وہ مشہور واقعہ ہے نا کہا کرتا تھا منصور حسین منصور حلاج معلوم نہیں یہ مولوی لوگ اتنی کتابیں کہاں کہاں سے پڑھ جاتے ہیں میں تو صرف ڈائرا اللہ پڑے اور قابو میں نہیں رہا پوری کتابیں کی پوری کی پوری کتابیں پڑھ جاتے ہیں جیسے کتابی ہوتا ہے کتابوں کا کیڑا ایسے کھاتا ہے کیڑا لگ گیا تھا میری کتابوں کو پیڑا بالکل جیسے کی طرح کاٹ جاتا ہے کتابوں کو کھا جاتا ہے لیکن علم اندر نہیں آتا لفظ آ جاتا ہے علم علم نہیں آتا آ جائے تو دل جلد جلد تھوک جائے بقول امام ولی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ دیکھ آپ کے لفظ کا کہہ لینا آسان ہے ہاں؟ لیکن آپ کے انگارے کو دبان پر لکھ لینا آسان نہیں اسی طور پر ان میں الہی کے الفاظ کو بیان کر لینا آسان ہے لیکن ان کی حقیقت کا اندر لے لینا جو ہے نا وہ انسان کو پھونک ڈالتا یہ تو نگاہ رب ہے اور کسی نے کہا نا اور کہا بھی معمولی آدمی نہیں کہا اب القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے جانا قیمت ایمان ماس تمام ایمان اس کی ایک نگاہ قطر اس کی ایک تجلی ہے اس کے ایک علم کے ایک قطرے کی افشانی ہے بس اگر ایک کتبہ علم آ گیا اپنی حقیقت کے ساتھ تو تم اپنی حقیقت تم اپنے رخ پر نہیں رہو گے اس کے رخ پر آ جاؤ دلوں کے دلوں کے جب کچھ کھل جاتے ہیں دلوں کے تالے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور دلوں کے اندر جب علم میں آتا ہے تو دل وہ دل نہیں رہتا جو کہ پتھر کا دل ہوتا ہے بلکہ وہ شراب سر موم ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے اسی طرح قرآن نے اشارہ کیا ہے اور فرمایا علم کیا ابھی تک نیند پر وہ وقت نہیں آیا کہ نرم ہو جائیں منقاد ہو جائیں دل ان کے اس چیز کے لیے جو کہ اللہ نے اتاری اور جو کہ اللہ کے ذکر سے اس چیز سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ابن مسعود کہتے ہیں یہ دس سال کے بعد یہ آئے پتری ہے یعنی نبوت کے بعد ہائے تو اسی طور پر دیکھو سورہ ڈمر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے تک شریف رونتے کھڑے ہو جاتے ہیں جدیں کھڑی ہو جاتی ہیں سننا تلیم سننا تلیم کیا ہوتا ہے کہ ان کی ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے فکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو میں یس کر رہا تھا کہ علم الہی کے ساتھ جب عصمت الہیہ آئے گی ہے تو دل بھی منقاد ہو جائیں گے عمل کا دروازہ بھی کھل جائے گا خشیت آ جائے گی اب یہ بات تو ہو گئی کہ نفس کو سدھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور خشیت کی ضرورت ہے تھپر کے بغیر یہ نہیں چلتا خشیت اس لیے چاہیے راستے پر ڈال دو ان میں صحیح راستے پر چلانے کے لیے جو چابک جو جو چابک ہے وہ خشیت رغبت راہبت رحبت یہ دونوں راستے ہیں تو ان میں صحیح کے ذریعے سے اسے معلوم ہوگا کہ نبوت کے راستے پر اسے کیا خیریں ملنی اس پہ رغبت پیدا ہوگی اور اگر اس میں کچھ ہچکچاہٹ آئی تو وہ ہچکچاہٹ دور ہوگی خشیت الہیہ سے اب یہ کیسے میسر آئے تو اس کے میسر آنے کے لیے دوستوں دیکھو وہ کہتے ہیں ایک مشہور محاورہ ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ کا کرتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھو گے اس کے رنگ کو لوگ جیسے معاشرے میں جاؤ گے ویسے ہو جاؤ خشیت والوں کی صحبت اختیار کرو گے خشیت پیدا ہوگی محبت والوں کی صحبت اختیار کرو گے محبت الہی پیدا ہوگی اور اسی طور پر علم والوں کی صحبت میں آؤ گے تو علم آئے گا تو اس کے لیے عظمت الہیہ کے پیدا کرنے کے لیے میرے نزدیک دو تین چیزیں بنیاد کے درجے میں پہلی چیز کیا ہے ایک تو یہ آہ اللہ کی قرضت ایسے لوگ جن کے اندر خدا کا تقوی خدا کا فکر خدا کا دیہان اور خدا کی خشیت ہو اور وہ اپنی صحبت کی تاثیر سے دوسروں کو بھی اس وقت پر لا سکتے یہ نہیں کہ کھینچ کر لائیں بلکہ یہ کہ جیسے کہتے ہیں نا خربوزے سے خربوزہ رنگ کرتا ہے ان کی صحبت کے اثرات کے نتیجے کے طور پر وقتہ وقتہ دلوں کی دلوں کی حالت پلٹ جائے جیسے کہ دیکھو مرغی کے نیچے انڈا رکھتے ہیں مرغی کے نیچے انڈا رکھتے ہیں تو اب مرغی کے نیچے انڈا جب رکھ دیتے ہیں تو مرغی کیا کہتی ہے اسے کہتی ہے کہ بچے نکل بچے نکل کبھی کوئی بچے نہیں کہتی نہ اس کو چونچ مارتی بس وہ رکھتی ہے سینا اپنے سینے کی اسے گرمائش دیتی رہتی ایک دن نہیں دوسرے دن نہیں دوسرے دن بچہ نہیں نکلتا تیسرے دن نہیں ایک موت دہی وقت جو کہ قدرت الہیہ کی حکمت نے مقرر کر دیا ہے اس دن وہ بس وہ ٹھونگا مارتی ہے نہیں مارتی بس وہ باہر سورت وہ بچے باہر چون چون کر کے نکلتے آتے ہیں اور چون چون اور چگنا شروع کر دے تو اسی طور پر اہل اللہ کے سینوں کی گرمائش جو ہے وہ نور ربانی جو ان کے سینوں میں ہے ان کی تپش تمہارے سینوں کو جلائے گی اس کا اثرات تمہارے دلوں کو گرما دیں نرما دیں گے اور خشیت کو پیدا کر دیں گے لیکن جیسے کہ انڈا اگر پھٹک کر باہر نکل جائے وہ نیچے نہ آئے تو وہ الگ بات اگر ایسے انڈا خراب بھی ہو جاتے ہو جاتے بازے انڈا خراب ہوتے ہیں بازے اچھے آتے ہیں لیکن جو کہ اس کی طریقے کی اس کی گرمائش کو کھا لے گا وہ یقین سے ہی اڑ جائے اور ایک چیز تو یہ ہوئی اور دوسری چیز یہ کہ ذکر ربانی مال فکر اللہ کا ذکر مال فکر دیکھو تھوڑا سا بھی ذکر ہونا تھوڑا سا بھی اور پوری اسمست پوری اسمست وہ دیہات کے ساتھ ہو وہ دن کے اندر سے ہو یعنی ذکر کی کیفیت میں ذکر بھی ہو مذکور بھی ہو ذاکر بھی ہو تین باتیں کہیں ذکر بھی ہو مذکور بھی ہو ذاکر بھی ہو ذاکر جو ہے ہم اپنے آپ کو کہہ لیں یا زبان کو کہہ لیں ہاں؟ ہم غائب ہو جاتے ہیں بعد کال ذکر کی حالت میں زبان تو ذکر ہوتی ہے اور ہم جا کے اپنے وہ کیا اسکیل بنا رہے ہوتے ہیں یا ڈرائنگ والے اسکیل ہاں؟ بنا رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا وہ جو ہوتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب تو آپریشن کرتے ہوں گے کرتے ہوئے ہائے ایک تو یہ کہ خود موجود ہو پھر دوسرے یہ کہ مذکور موجود ہو مذکور تو اللہ کی بات کرتے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ سامنے ہیں اللہ موجود ہیں اللہ موجود ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں اور پوری محبت کے ساتھ پورے پیار کے ساتھ پورے <laughs> پورے پیار کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی محبت والی نگاہیں ہمارے دلوں پر جمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت والی نگاہیں ہمارے دلوں پر جمی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے ذکر کے الفاظ کہ ذکر کے الفاظ صرف زبان ہی سے ادا نہ ہو ذکر کے الفاظ صرف زبان ہی سے ادا نہ ہو بلکہ دل کے ساتھ ادا ہوں تو ذکر کی تاثیر جب دلوں میں اثر کرے گی تو دلوں کا رنگ بدلے گا ہاں جی یہ دو چیزیں ہیں اس سے عظمت الہی آئے گی اور صحبت جو ہے اپنا رنگ پیدا کرے گی اور دل میں صحیح جو ہے وہ طریقے پر ڈالے گا اس طریقے سے رقط کا رستہ ہمارے اندر ایک مذاق پیدا ہوگا ہمارا رخ پلٹے گا اور ہمارا رخ کس طرف آئے گا خشیت ربانی کی طرف دیکھو ہمارے سب کا راستہ کھلتا ہے ہمارے سب کا راستہ کھلتا ہے خدا بند قدوس کی اللہ کے ذکر کی راہ سے ہمارے فتح الہیہ کا راستہ کھلتا ہے ذکر کی راہ سے اور جب خدا کا ذکر انسان کے اندر رچ جاتا ہے اور خدا کا دھیان انسان کے اندر اتر جاتا ہے تو خدا مند قدوس کی مارے کی راہ انسان پر کشادہ ہوتی ہیں اور جس پر خدا کھلتا ہے یہ ہے نہیں کہ خدا مند قدوس کی ذات ہے ہاں جی اس پر کھل جائے اس کی صفات اس پر کھل جائیں اور اس کے اندر خشیت ربانی یا محبت ربانی پیدا نہ ہو اب اگر خشیت ربانی پیدا ہو گئی تو روک ہوگا گناہوں سے اور اگر محبت ربانی ہو گئی تو محبت میں اتنی طاقت ہے ہاں، کہ محبت الہیہ انسان کو اپنے والے احکام پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اپنی محبت کے روپ سے محبت الہی جتنی بھی کبھی ہوگی اتنا بندہ اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہوگا اور جتنی محبت الہیہ کم ہوگی انسان اپنی چاہتوں پر چلنے والا ہوگا محبت خدا بندی اس محبت کو نہیں کہیں گے جو کہ غیر کی محبتوں میں ہمیں الجھائے رکھے جو اپنی چاہتوں میں ہمیں پھنسائے رکھے ہماری چاہت خدا کی چاہت پر غالب آ جائے اسے محبت نہیں کہتے محبت وہ ہے کہ ہر اپنی چاہت اس کے آگے جل کر رات ہو جائے ہر غیر کی طلب رات ہو جائے ہم ایک خدا کے ہو جائیں اور خدا کی طرف ہم یعنی ایسے چلتے جائیں جیسے آنکھ بن کے سوچ چلا کرتا ہے اب جب ہمارے اندر یہ دو گنا جذبے پیدا ہوں گے محبت الہیہ کا اور خشیت الہیہ کا رغبت رحبت پیدا ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارا نفس ہمارا نفس کو دونوں کیلے پڑ جائیں گی اور نفس جو ہے اس وقت اس کی وہ سرکشی جو ہے نفس کے اندر ایک سرکشی کی کیفیت ہوتی ہے اس کی سرکشی جو ہے وہ مانگ پڑے گی وہ ٹھنڈا ہوگا وہ مقام پر آئے گا اور وہ سیدھا ہوگا اس کے بعد جس وقت نفس دیکھو نفس جو ہے نا نفس کے لیے بھی ایک دروازہ کھلتا ہے ایک تو ہے نا قلبی معرفت مارے اس بات کو نوٹ کرو ایک ہے قلبی معرفت مارے اور ایک ہے نفس کی معرفت ایک تو انسان کے قلب پر مارے الہیہ کھلتی ہے اور ایک ہے نفس کے اوپر ایک معرفت کا دروازہ کھلتا ہے اور نفس کے اوپر جو معرفت کا دروازہ کھلتا ہے نفس پر سب سے پہلی بات جو یہ کھلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ نفس کو احساس پیدا ہو جائے اس چیز کا کہ دیکھ اگر تو نے خدا کے راستے سے سرکشی کی اور اپنی چاہت کے راستے کو تو نے اختیار کیا تو تو بہت جائے گا گمراہ ہو جائے گا ہلاپ ہو جائے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ تو خود صرف ڈوبے گا بلکہ جس شخص کا تم سنت ہے سے بھی تو ہلاک کر دے گا اس بنا پر احساس سے گناہ کا پیدا ہو جانا نفس میں یہ سب سے پہلی نفس کی حق اے احساس گناہ کا اور یہ جس وقت نفس میں پیدا ہوتی ہے تو نفس کی اسٹیج بدلتی ہے نفس کا درجہ بدلتا ہے پہلے نفس جو تھا وہ نفس امارا تھا اب نفس جو ہوگا نفس امارا نہیں رہے گا اب جو ہے نفس جو ہے اس کی نوعیت ہو جائے گی وہ کیا کہتے ہیں قرآن کریم میں آتا ہے قرآن نے قسم دکھائی ہے بن نفس یہ اس وقت ملامت گر نفس بنے گا یہ پہلی معرفت کے نتیجے پر نفس کی پہلی کیفیت جو ہے وہ بدلتی ہے دیکھو جیسے کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے نا ماں کے پیٹ میں تھے کبھی ہم آئے تو پہلے ہم بالکل گندا تھے پھر اس کے بعد ہم گوشت خون بنے اور پھر خون کے بعد ہم کیا بنے گوشت کا لوگ بنے اور پھر گوشت کے لوگ کے بعد ہمارے جسم کی تشکیل ہوئی اور پھر اس کے بعد لگو ہوا اسی طور پر پہلی پہلی اسٹیج کے گزرنے کے بعد یعنی وہ نفسیت کی کیفیت گندگی کی کیفیت جو ہے یا خون کی کیفیت وہ بھی ناپاک ہے ہٹ کر گوشت والی کیفیت جو ہے وہ نفس لبامہ ہے اور نفس لبامہ بھی ابھی پورا کامل نہیں ابھی جس نہیں بنا ایسا جسم جو کہ الہامات الہیہ کو لینے والا بن جائے جو نقصد الحما ہو جو نقص الحما ہو الہام کا لینے والا خدا کے ابھی تک اسٹیج پر وہ نفس نہیں آیا اسٹیج پر ہے ابھی نفس ہے اس پر لباموں پر کبھی رات کبھی دن کبھی اچھائی کبھی برائی گناہ کیا اور پھر ہائے میں نے تو اپنے آپ کو مار دیا پھر توبہ کی پھر پھسل گیا پھر رونا دھونا شروع کر دیا گنا کیا اسی وقت اور گناہ کے ایک منٹ کے بعد وہ پھر نفس میں وہ گئی کہ ہائے میں نے کیا کیا تھا نفس کو پھر محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ جو اس کے گنا کی سیاہی جو کہ جا کر قلب پر پہنچتی ہے اس کا ترشو ہوتا ہے نفس پر لطیفہ نفس جو ہے اس اس پر اثر پڑتا ہے اور اس کی بنا پر اس میں یہ ایک قسم کی ملامت کری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اب جب اس کے بعد کچھ عرصے تک نفس اپنی راہ پر آتا ہے یعنی گرتا ہے پڑتا ہے اور پھر خدا کے قدوس کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے محبت الہیہ کو اور ذکر کی پابندی کو رکھتے ہوئے کچھ چلتا رہتا ہے تو رفتہ رفتہ یہ وہ نفس جو کہ گرنے پڑنے والا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مار فتح کے نصیب راستے کھولتے ہیں اور اس وقت الہام الہیہ کی وہ کیفیت اس کے اندر آتی ہے جس کی بنا پر یہ زندہ ہو جاتا ہے اور اس زندگی کے نتیجے کے طور پر اس کے اندر ایک ایک حیات پیدا ہوتی ہے ایک حیات پیدا ہوتی ہے اور وہ حیات جو ہوتی ہے وہ ہر آن وہ حیات اسے متوجہ کر دیتی ہے خدا کی ذات کی طرف اور اس کے نتیجے کے طور پر وہ خدا کے احکام کا پابند ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک کیفیت مسلمہ ہو جاتی ہے کہ اسے پھر چین آنے لگتا ہے حکم خدا بندی سے نہ کچھ کے سے اب اس کا بالکل یعنی وہ ہو گیا قلب ہو گیا یعنی بالکل پلٹ گیا پہلے تھا انمارا ہاں؟ امارا تھا پھر امارا کے بعد یہ مسلمہ بنا مسلمہ کے بعد یہ منہ یہ کیا بنا لبانہ بنا لبانہ کے بعد مختلف بعد لوگوں نے کیا اسٹیج اس کے میں اپنی طرف سے جو کہہ رہا ہوں منہما بنا منہما کے بعد اس کے اندر جبکہ ہمارے فتح الہیہ کا مزید ظہور ہوا اور اس کے اندر خدا کے احکام کی محبت اتری اور اسے احکام پر چلنے میں اتنی نام میسر ہونے لگا تو یہ اسٹیج تک پہنچ کے جسے کہتے ہیں یا تو ہم المطمئنہ ترجیلا ربی کا رازیتم تمتی اتنی نان والا نفس اب یہ اتنی نان والا نفس کون ہے اتنی نان والا نفس وہ ہوگا جسے کہ خدا کے کاموں میں مزہ آئے گا اور خدا کے غیر والے کاموں میں مرضیات الہیہ میں جسے اتنی نان میسر مرضیات الہیہ کے خلاف میں اسے اتنی نان میسر نہ آئے جب نفس اس تیز پر پہنچ جائے گا تو اس وقت اس کا رجحان ہے جو ہے وہ خدا کی طرف ہوگا اور اس وقت اسے کہیں گے یا آئیے تو ہم نفس المطمینہ ترجیح کے اس کا رجوع جو ہوگا ہر آن اس کی توجہ جو ہے وہ نفس کو پہلے والا وہ خاک والا وہ گندا نفس نہیں ہوگا اب وہ خدا کی ذات کی طرف توجہ ہونے والا نفس ہوگا اور اس کا رجوع ہر آن خدا کی طرف ہوگا ربی کا اور پھر کیا ہوگا اس کی کیفیت ہو جائے گی رادیتم موبیہ یہ راضی ہوگا خدا کے ہر تشریح حکم سے بھی اور یہ راضی ہوگا خدا کے ہر تقویمی حکم سے بھی خدا جو کہ اس پر حال کو تاری کرے گا اس سے بھی راضی ہوگا اور خدا بند قدوس اس پر جس کیفیت کو تاری کرے گا اس سے بھی راضی ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ جس حال میں جس وقت میں اپنے شریعت کے جس حکم کو اس کی طرف توجہ کریں گے اس سے بھی یہ راضی ہوگا راضی ہونے کے بعد پھر نوعیت کیا ہوگی پھر اس کے بعد اس پر وہ کاملن ابدیت کا ناشتہ جائے سب فی عبادی وقت فی ہاں، خلی سی عبادی وقت جنتی ہاں، پھر یہ داخل ہو جائے گا اب اپنے ان بندوں میں جو کہ سچ مچ کے بندے ہوتے ہیں جن کا حال ابدیت ہوتا ہے اور ابدیت کاملات انسان کا سب سے اونچا ہوتا ہے ابدیت تک پہنچنے میں اور پھر اس کے بعد جنتی جنت ہے اور حضرت شیخ جیلی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ایک مریض سے کہا کہ بھائی تجھے ایک ایسا راستہ میں بتا دوں کہ تجھے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ آ جائے دنیا میں رہتے رہتے فرما دیجیے ہائے اپنی تجویز کو فنا کر دے اپنے ارادے کو فنا کر دے اور خدا کی رضا پر تشویم اور تقریباً راضی ہو تو یہ جنت کا مزہ دنیا ہی میں آ جائے تو نفس جب راضی ہو جاتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے حاصل کلام سب یہ ہے کہ ہماری اصلاح کا مدار کس پر ہے نفس نفس و قلب کی اصلاح پر اور نفس بنتا ہے کب جب اس میں کہ خشیت الہیہ اور علم صحیح آئے اور خشیت علم صحیح حاصل کرنے کی دو نوعیتیں ہیں ان میں صحیح آئے گا یا تو صحیح صحبت سے ہم یا صحیح کتب سے اور خشیت آئے گی ذکر الہی کی کثرت ذکر ذکر مال حقیقت کی کثرت سے اور اس کے ساتھ آج اللہ کی صحبت سے ایسی جب اختیار کرو گے اور اس میں کچھ محنت کرو گے تو خشیت پیدا ہوگی انشاءاللہ اللہ اللہ میں کی توفیق دیں گے برائیوں سے بچنے کی طاقت آئے گی اور اس کے لیے دیکھو ایک مہین کے طور پر چیز بتا دیتا ہوں ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے بتائی تھی لا حول ولا قوت الا اسے اس نیت سے پڑھتے رہو کہ لا حول ولا قوت اس میں اصل میں یہ کلمہ جو ہے یہ کلمہ جو ہے یہ خدا سے خیر کی توفیق کے لینے کا کلمہ ہے اور شرط سے بچنے کی طاقت کے لینے کا کلمہ ہے یعنی ہم جب یوں کہیں گے لا ہولا ولا نہیں ہے کوئی بھی برائی سے پھرنے کی طاقت اور نہ ہے کوئی نیکی کی طرف آنے کی قوت مگر سوائے یہ کہ اللہ توفیق سیکھ دے دے جب آپ کسی کثرت سے کہتے رہیں گے تو جو کلمات انسان پڑھتا ہے اور جو خدائی کلمات ہوتے ہیں یا نبی پاک سسم کے بتائے ہوئے کلمات ہوتے ہیں ان میں تاثیر ہوتی ہے وہ خدا سے ان تاثیرات کو کھینچتے ہیں جو کہ ان کلمات میں رکھ دی گئی ہوں تو اس بنا پر جب لاہور ولا بلّہ آپ اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ آپ سے شر کی قوت کو چھین لے اور خیر کی قوت کو آپ کو دے دے تو رفتہ رفتہ آپ کا حال یہ ہو جائے گا جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے حب ہاں؟ وزین ہاں، کیا ہے حبا کم المان وزین زین حفیق و کڑہا علیہ کمل کم فول فسو قبل سورہ لکمان میں آتا ہے ہاں؟ کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایک خاص کیفیت دے گا دیکھو خاص کیفیت ہوگی تمہارے قلب ایک ورود ہوگا واردات ہوگی ہاں؟ اور ایک تو یہ کہ ایمان اور متعلقات ایمان سے تمہارے دل کو کچھ ایسی راحت محسوس ہوگی جیسے مثال کے طور پر اب میں کیا مثال دوں ہاں؟ ہاں؟ رس اللہ مزہ مزیدار شیرے سے بھرا ہوا ہے اگر وہ کھاؤ نا تو اس میں مزہ نہ آئے یا کوئی تمہیں اور چیز کو مزے لگتی ہو وہ کھاؤ نا تو اس میں اتنی لذت اور کیفیت اور راحت محسوس نہ ہو جتنی کہ ایمان والے کیفیات سے تمہارے قلب کے اندر راحت آئے ہائے لگا کے برف میں ساتھی سراہی ہے میلا جگر کی آگ بجھے جس سے جلد وہ شہلا دل کی آگ بجھ جائے دل ایک سکون و محرم اور پٹی لگ جائے تو ایک تو یہ کیفیت اللہ ہوں سر فرمائیں گے کہ خیر کی بات تمہارے قلب پر وارد ہوگی تمہاری واردات صحیح ہو جائے گی واردات قلبیہ صحیح ہو جائے گی اور دوسری بات یہ ہوگی کہ برائی سے تمہیں تبھی نفرت ہو جائے جیسے تبھی نفرت سے مراد کیا گندگی کو کوئی عقل مند والا جو دیوانہ نہ ہو نہیں کھاتا گندگی کی طرف جاتا نہیں پسند نہیں کرتا اسی طور پر کچھ فشک اور برائی کے کام تمہیں ناپسندیدہ ہو جائیں گے تو جب خیر تمہیں محبوب ہو گئی شر تمہیں محبوب ہو گیا اور ناپسند ہو گیا تو خود بخود نیکی کی طرف بڑھو گے برائی سے بچو گے اور یہ ہے قوت کے لئے نفس کی قوت کے لینے کا طریقہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور تمہیں بھی عطا فرمائے اصل تو خدا کی عطا ہے جسے وہ نوازنے والا نواز دے میرے آتا سے یہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی ہم بھی اس دعا کو ختم کرتے ہیں فرمایا

تیری عطا کے ساتھ اور جو مطمئن رہے جو کہ تو نے فیصلہ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی دل دے دے جو سلیم بھی ہو اور نفس ایسا دے دے جو مطمئن بھی ہو وہ خود نیکی کے راستے پر لے چلے کا ڈکاؤ ایسا جو اسی ریل کے ٹریک میں